بولے اے نو تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے الف ا جس کا ہمیں وعدے دے رہے ہو اگر تم سچے ہو